پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ کی یہاں حکومت تھی اس کے پاس بہت سی دولت تھی مگر وہ ایک اچھا حکمران نہیں تھا وہ ریا کے لیے کچھ کرنے کے بجائے اپنی نئی پوشاک کی فکر میں رہتا تھا بادشاہ ہر روز اپنے لباس کو لے کے نئے نئے لوازمات استعمال کرتا تھا گھنٹے گھنٹے میں لباس بدل کر لوگوں سے ان میں تبدیلی کے لیے دریافت کرتا وہ اس کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا کہ کسی طرح اس کا نیا بے نظیر لباس سل جائے آداب آج تم نے کیا نیا لباس پہنا ہے کل کیا دوسرا نیا لباس پہنو گے نہیں نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو ہر روز اپنے کپڑے تبدیل کروں گا ہاں ہمیں کمبا کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے ہم بادشاہ کی طرح فضول خرچی نہیں کر سکتے اسے حکومت کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنی عوام اور فوج کے بارے میں کتنا خودگر شخص ہے وہ وہ کپڑے کے متعلق بہتر سوچ نہیں رکھتے ہمارے پاس اس کی تعریف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے اگر ہم نے کپڑوں کے لیے کچھ غلط کہا تو میرا سر قلم ہو سکتا ہے ہاں تم درست ہو ایک خوشگوار صبح ایک جال جوڑا ریاست میں وارد ہوا اور کچھ کپڑے سینے کی بات کی ریاست کے کچھ لوگوں نے اسے سنا اس کی بات انہیں سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا پہننے کی بات کر رہے ہیں لیکن جال سازوں نے اپنی سلائی کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیاں کیا کہ کوئی بھی ان کی مداخلت نہ کر سکا بڑے دعوے سے انہوں نے کہا کہ ایک دانشور ہی ان کے کپڑے دیکھ سکتا ہے میری کمیز کہاں ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ میرے ہاتھ میں ہے مجھے تو نہیں دکھ رہی ارے نہیں کیا ہم ایک بے وقوف آدمی سے مل رہے ہیں ہم دونوں دنیا کے دو بہترین درزی ہیں ہمارے سلے کپڑے کوئی مند ہی دیکھ سکتا ہے تم بیوقوف تو نہیں دکھتے تم مند بھی ہو اور کمیز دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو ہاں یہ کمیز تو بہت بہترین ہے جلد ہی وہ بہت مشہور ہو گئے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور وہ ان سے ملنے کو بے تاب ہو اٹھا اور فیصلہ لیا کہ ان سے نئے کپڑے سلوائے جائیں غرض ان درزیوں کو محل میں بلوایا ان دونوں درزیوں کو ہمارے محل میں حاضر کرو ہم اپنے لیے کچھ سلوانا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے ہم سب سے عمدہ اور بے نظیر کپڑے سیتے ہیں بادشاہ سلامت کے لیے بھی ہم آلیشان کپڑے سلیں گے مگر جہاں ہمارے کپڑوں میں کچھ خاص خوبی ہے اور وہ کیا ہے صرف توانا اور دانش مند اشخاص ہی انہیں دیکھ پاتے ہیں بے وقوف اور کم عقل نہیں بادشاہ نے سوچا کہ اس بہانے وہ اپنے خادموں اور صلاح کاروں کی اہلیت کی شناخت بھی کر لے گا ہمیں کچھ ریشمی کپڑے اور کچھ ریشم کے دھاگے سلنے کے لیے درکار ہوں گے اور کپڑا سلائی کے تمام ساز و سامان مہیا کرا دیے جائیں اور کچھ وقت پوشاک کی تکمیل کے لیے درکار ہوں گے بادشاہ نے ایک بڑی رقم ان کے حوالے کی اور اپنے آدمیوں کو تمبی کی کہ کوئی ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا جال سازوں نے ریشم کے کپڑے اور دھاگے اپنے خاص تھیلوں میں ڈالے اپنے کمرے میں بنائی کے ساز و سامان لگا کر کام شروع کر دیا بس مصنوعی ہاتھ پاؤں چلانے لگے ادھر بادشاہ کے خطام کپڑے کو لے کے ایک نامعلوم خوف میں مبتلا تھے کیا تمہیں وہ کپڑے نظر آتے ہیں جو سلے جا رہے ہیں ان کے بارے میں صرف سنا تھا کبھی دیکھا نہیں اگر ہمیں بادشاہ کے کپڑے نہیں دکھے تو بتاؤ کیا ہوگا ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا ہمیں جب کچھ دن گزر گئے تو بادشاہ نے وزیر اعظم کو بلایا اور پوچھا کہ درزیوں کے کام میں اور کتنی تاخیر ہے ایک ضعیف ہونے کے ناطے اس نے ان کا کام دیکھنے کی جسارت چاہی جب وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا تبھی سلاکار کو خیال آیا وزیر اعظم نے تو مجھے مشکل میں ڈھال دیا اگر میں کپڑے نہیں دیکھ سکا تو بادشاہ مجھے اپنے عہدے سے برطرف کر دیں گے وزیر اعظم کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بنائی کی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں مگر ایک بھی کپڑا بنا ہوا نہیں تھا دونوں درزیوں نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا اور اشاروں میں بتایا بادشاہ کا لباس اس نمونے کا ہے اس انداز کا ہے لیکن وزیر اعظم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کی بات کی تائید کرے اور وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا بتاؤ کیا خبر ہے بہت ہی عمدہ بادشاہ سلامت کیا بے نظیر نمونہ تیار کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنے دو سلاحکاروں کو بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ درزی کیا کر رہے ہیں وہ کمرے میں پہنچے درزیوں نے انہیں کپڑے دکھائے اور اپنے کام کی تعریف کرنے لگے ہم نے بہت ہی عمدہ نمونہ تیار کیا ہے بادشاہ سلامت کے لیے اس پہ ہم نے خاص فن کاریگری کا استعمال کیا ہے یہ بادشاہ پر خوب زیب دے گا دونوں سلاحکار ششو پنج میں تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا وہ مایوس بادشاہ کے پاس واپس چلے آئے بتاؤ ہمارا لباس کیسا لگا بہت ہی عمدہ بادشاہ سلامت ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بہترین کاریگری کہیں نہیں دیکھی بادشاہ سلامت جب وہ لباس آپ پہنیں گے تو دنیا دیکھتی رہ جائے گی مرحبا ان سے پوچھا کپڑے کب مکمل ہوں گے میں وہ نادر لباس پہننے کے لیے بےتاب ہوں بادشاہ اس کمرے میں گیا جہاں وہ درزی کپڑا بن رہے تھے آپ کا خیر مقدم ہے بادشاہ سلامت کیا میری پوشاک سل کر تیار ہو گئی ہاں بادشاہ ہاں، سلامت ہم نے آپ کا لباس تیار کر دیا ہے یہ رہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھائے جیسے کہ لباس اٹھا رکھا ہو اور اپنی فن کاریگری کے پل باندھنے لگے بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ حیران تھا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب میں بادشاہ کے لیے مناسب نہیں میں حکومت کا نقصان کر رہا ہوں بادشاہ سلامت کیا آپ کو ہماری یہ بہترین کاریگری پسند آئی ذرا اسے غور سے دیکھیے ہاں یہ واقعی خوبصورت ہے مجھے یہ پوشاک پسند آئی میں نے ایسا خوبصورت چکا کبھی نہیں دیکھا شکریہ علی جا میری یہ نئی پوشاک کب تک مکمل ہو جائے گی میں اسے پہننے کے لیے بےتاب ہوں بس ایک دو دن اور بادشاہ سلامت بادشاہ نے انہیں اور دو دن کا وقت دیا اور وہاں سے چلا گیا بادشاہ کے کچھ سلاکار ان دونوں درزیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے دونوں بغیر دھاگے کے سوئی اس طرح چلا رہے تھے جیسے کپڑے سی رہے ہوں سلاکار یہ دیکھ کر حیران تھے بادشاہ کے لباس کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی تھی ہر کوئی بادشاہ کا نیا لباس دیکھنے کے لیے بےتاب تھا دو دن بعد بادشاہ ان درزیوں کے کمرے میں داخل ہوا کیا میرا نیا لباس مکمل ہے ہاں بادشاہ سلامت یہ رہے جب آپ اسے پہنیں گے تو آپ دنیا کے سب سے عظیم شخص نظر آئیں گے یہ رہے اب آپ اپنا نیا لباس پہن لیجیے علی جہاں بادشاہ نے اپنا لباس اتارا اور نیا لباس زیب تن کیا کپڑے پہننے کے بعد بادشاہ نے خود کو آئینے میں دیکھا کہ وہ اس لباس میں کیسا لگ رہا ہے مرحبا اس لباس میں آپ کی شخصیت بہت نکھر کر آ رہی ہے کیونکہ یہ مکڑے کے جالے سے بھی بہت ہلکی ہے بادشاہ سلامت ہاں مرحبا یہ واقعی بہت عالیشان ہے آپ کی بہترین کارکردگی ہے وزیر اعظم شکریہ بادشاہ سلامت پھر بادشاہ کے دو محافظوں نے ان کا لباس اٹھایا اور ان کے پیچھے چل پڑے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جلوس قائم ہو گیا بادشاہ اپنی ریا کے درمیان گزر رہا تھا تمام مجمع اپنے بادشاہ کا نیا لباس دیکھ رہا تھا اور تعریف پہ تعریف کر رہا تھا بادشاہ اس سے بڑا متاثر ہو رہا تھا بادشاہ جب اپنی حکومت کے مرکز پر پہنچا تو ایک ننا بچہ اسے دیکھ کر زور سے چلایا اس نے نیکر کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہے hey, تم چپ رہو کسی نے تو سچ بولنے کی ہمت کی جو ہم لوگ نہیں بول سکے تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے اگر حوصلہ ہے تو سچ بول کر دکھاؤ بادشاہ سلامت نے کچھ نہیں پہنا ہے وہ برہنہ ہے بادشاہ یہ سن کر سکتے میں آ گیا وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا باضابطہ لوگ بادشاہ کے نئے لباس کا مزاق اڑانے لگے بادشاہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی لیکن وہ کچھ کر نہ سکا اور آگے بڑھ گیا اسے احساس ہو گیا کہ وہ بیوقوف بن گیا ہے اس کے تمام سلاحکاروں نے اس کے نئے لباس کی جھوٹی تعریف کی تھی پھر بھی بادشاہ نے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی بلکہ وہ اور شان سے چلنے لگا اور اس کے محافظ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے جیسے جیسے راجہ لوگوں کے بیچ سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر زور زور سے ہنستے تیز قدموں سے چلتا بادشاہ اپنے محل میں پہنچا اور دشالا اوڑھ کر آئینے کے سامنے بیٹھ گیا وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھا کسی نے سچ ہی کہا ہے سنو سب کی کرو من کی